میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گنا تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے